سرور کشور رسالت جو عرش پر جل مگن ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار گئے شادیاں مبارک جمل کو آبا دیا مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی بچی تھی دھوم ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نف ہاتھ اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹ کی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئی نے مارا شاہ کہیں تقاضے کے تھے زبان کو انتظار کرتا تو گوش حسرت شنیدن وہاں جو کہنا تھا تھا کہہ لیا جو بات سن چکے تھے ستم کیا سمت کٹی تھی کمر و خاک کے راہ گزر کی اٹھا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا تھے حضرت کہہ رہے ہیں سنیے میرے ناظرین کیا بات ہے امام اہل سنت کی اعلیٰ حضرت ہو سکتا ہے کبھی اعلیٰ حضرت نے چاند کو دیکھا ابھی بھی ہم دیکھ رہے چاند پر کچھ نشانات ہیں تو تو حضرت کا تخیل کمال ہے نا کیا کیا کہتے ستم کیسی مت کٹی تھی یہ بھی محاورہ ہے نا تیری مت کٹی تھی یہ کام کر لیتا تو حضرت کہتے جب پیارے آقا کی سواری تیرے قریب سے گزری تھی تو اے کمر تو نے غلطی کر لی پیارے آقا کے قدموں سے جو خاک لگی تھی نا وہ اٹھا لیتا نا اپنے منہ پر ملتا تو تیرے اوپر یہ داغ ہے نا یہ سب بٹ جانے تھے اب غور سے سنیں یہ شیر کٹے تھے کمر گزر کی اٹھا نہ لایا ملتے ملتے یہ داغ سب دے کتا مٹے تھے سراغ نو بتا کہاں تھا نشان کیفو علا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے تھکے تیرو امی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تھا کے نور کے تڑکے آلیے آلیے کسرے دناد کس کی رسائی کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے کہتے